تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہنسی آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہنسی بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو ہی یہاں خود منزل ہے ٹھو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے ہی یہاں خود منزل ہے ایسو تو زیا گننے والوں کس نے ہے پکارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سے بری ان گلیوں میں جنت کے مکھی ان راہوں میں فردوس بری ان گلیوں میں جنت کے مکھی ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون سوارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارے سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے اسرے حاضر کی سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے اثر حاضر کی تمہید سے تم گزرے ہی نہیں اب قصہ سارا کیا جانو تم شہر درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو اے پیسے اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑھ بیٹھے سر اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑھ بیٹھے واقف نقش و رنگ ہنا خون کا فوارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا موج سبا طوفان کا دھارا کیا